اور جہاں تک بچے کی گردن مروڑنے کا سوال ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بچہ نافرمان ہو تو اسے مار ہی ڈالو نہیں سبق یہ ملا کہ ایمان اتنی قیمتی شہ ہے ایمان کی قدر و قیمت بتائی گئی ہے کہ ایمان اتنی قیمتی شہ ہے وہ گوہر گرا مایا ہے کہ اگر اس گرا مایا کو چھیننے کے لیے اس کے راستے میں اگر بیٹی جیسی چیز بھی آ جائے تو ختم کر دی جانے کے لائق ہے ایمان وہ قدر و قیمت والی شہ ہے وہ گوہرے بے بہا ہے کہ اگر اس کے راستے میں بیٹا آ جائے تو بیٹے سے قطع تعلق کرو اور اگر ایمان چھیننے کے لیے بیٹا مصر ہو جائے تو ختم کرو ایمان وہ گوہرے بے بہا ہے یہ سبق دیا گیا اور ایمان کی قدر و قیمت بتائی گئی ہے تبھی تو کہا گیا محمد غلام فکانا نئی مومن مومن پر لفظ لفظ مومنین پر غور کرو اس کے ماں باپ مومن اور یہ کفر کرنے والا کافر کہیں اس کا کفر اس کے ماں باپ کے ایمان کا ستیہ ناش نہ کر دے اگر ایمان کے راستے میں بیٹے کا کفر آ جائے تو اسے بیٹے کو ختم کر دینا چاہیے ایمان کی قدر و قیمت بتائیے اور جہاں تک معاملہ دیوار سیدھی کرنے کا ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یتیم جو ہوتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کا ہماری سوسائٹی کا ایک کمزور طبقہ ہوتے ہیں وہ ہماری توجہ کے زیادہ مستحق ہے ان کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے ان کے مال کی حفاظت کی جائے اگر وہ پریشان حال ہیں تو پھر ان کی پریشان حالی کو اپنے زکات کے مال سے دور کیا جائے یہ سبق ملا اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں نیک بنو پیسے مت جمع کرو حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے یہی بچے جو فاقہ کرتے تھے کھانا نہیں ہوتا تو وہ پیاز کھا لیتے تھے جب حضرت عمر ابن عبد العزیز کا انتقال ہونے لگا بچے آئے سرہانے رونے لگے حضرت عمر بن عبد العزیز کہا کہ میرے بچوں اگرچہ میرے ہاتھ میں اتنی بڑی کہتے ہیں عرض کی سلطنت تھی لیکن میں نے تمہارے لیے مال و دولت نہیں چھوڑا ہے میں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں اور تاریخ گواہ ہے حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھیے آپ کو مورخین بتائیں گے کہ ان کے بیٹے ان کے مرنے کے بعد اتنے صاحب مال ہوئے کہ یہ اپنی سٹی کے سب سے مالدار اور سب سے بڑے رئیس اور امیر مانے جاتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر باپ کلاش چھوڑ کر کے جائے محروم چھوڑ کر کے جائے سلطنت میں مالدار بنا کر کے نہ جائے اللہ کے حوالے کر کے جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بچوں کی رکھوالی کرتا ہے حفاظت کرتا ہے نگرانی کرتا ہے اور عمر ابن العزیز رحمت اللہ علیہ کے بیٹوں کی اور آپ کی یہ سیرت ہمارے لیے درس عبرت ہے قابل تقلید ہے قابل نمونہ ہے اس کے بعد ذل کرنین کا بیان چل رہا ہے سوال ہوا تھا ذل کرنین کون تھے دیکھو کرن کے معنی ہوتا ہے سین اور جب عربی میں کرنین بولا جائے تو مشرق اور مغرب مراد ہوتے ہیں مشرق اور مغرب کرنین دو سین جیسے دو سیاں ہوتی ہیں ایک ادھر ایک ادھر اس کا مطلب یہ مشرق ہے یہ مغرب ہے تو کرنین مانے مشرق اور مغرب اور زو مانے والا تو گویا کہ زو کرنین کا مطلب ہو گیا مشرق اور مغرب والا یہودیوں کی طرف سے سوال ہوا تھا کہ مشرق سے مغرب کی طرف جانے والے مشرق اور مغرب کی طرف جانے والے سیاح کی کیا خبر ہے یہ ظلم کرنین ہے ان کا لقب ہے نام سائرس تھا مورخین نے بتایا ہے کہ ان کا نام سائرس تھا یہ ایران کا بادشاہ تھا کہ خسرو بھی کہہ سکتے اس کو کہ خسرو نام تھا یا اس کا نام سائرس تھا اور یہ ایران کا بادشاہ تھا اور بڑا نیک تھا قرآن حکیم نے جس انداز سے اسے مخاطب کیا اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ نبی تو نہیں تھا لیکن ایک مرد صالح تھا بڑا نیک آدمی تھا لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نام سکندر تھا جو مقدونیا کا تھا قطن غلط ہے یہ مقدونیا یونان کا دارو سلطنت تھا اور وہ سکندر مقدونیا دوسرا آدمی ہے ظالم تھا جابر تھا شیطان تھا لیکن قرآن حکیم نے جس ذوالقرنین کا نام بتایا ہے اور جس کا ذکر کیا ہے وہ سکندر مقدونیا کے اوپر قطار فٹنے ہوتا ہے جو اوساف اس کے اندر موجود تھے بڑا نیک آدمی تھا اچھا آدمی تھا دو سینگوں والا یعنی ایک دفعہ مشرق گیا ایک دفعہ مشرق گیا مغرب گیا پہلے مغرب کا سفر اس نے کیا قرآن حکیم نے اس کے تین سفروں کا تین مہموں کا تذکرہ فرمایا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انا مکنہ لہو فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا ہم نے زمین میں اسے قوت دی تھی تمکین دی تھی بہت بڑا بادشاہ تھا اور تمام ذرائع اس کے پاس موجود تھے اور اس نے پہلا سفر مغرب کی طرف کیا مغرب کی طرف چلتے چلتے چلتے ترکی سے آگے نکل کر بحر اجین کے پاس پہنچا اور بحر اجین کا جو ساحل ہے اس کا جو خلیج ہے خلیج ازمیر خلیج ازمیر آگے چل کر کے جب تھوڑی دور تک جاتی ہے تو اس کے اندر نہر غدیث کا پانی مل جاتا ہے جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے جیسے یہ خلیج ایسے چشمے کی شکل میں ہو جو چشمہ بالکل گدلے پانی والا ہو غالباً سائرس یہاں تک پہنچا اور دیکھا سامنے آبادی نہیں ہے پھیلا ہوا سمندر ہے اور خلیج ازمیر جو بحر اجین سے نکلی ہے اس کے اندر نہر غدیث کا پانی گر رہا ہے جو گدلا ہے یہی کھڑے ہو کر کے اس نے یہ منظر دیکھا جسے قرآن حکیم نے کہا کہ اس نے دیکھا کہ سورج گدلے پانی کے چشمے میں ڈوب رہا ہے حتائی دا بلغ مغرب شمسی وجہ دہا تغروفی عین حمیتی وجہ دہا قوما وہاں اس نے ایک قوم دیکھی اس لیے کہ آگے آبادی نہیں تھی پانی ہی پانی تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے سورج یہی کہیں ڈوب رہا ہو کبھی آپ دارجلنگ جائیں ٹورسٹ بن کر کے تو آپ جب دارجلنگ بالکل اوپر جب چڑھیں گے تو اگر سورج نکلنے کا منظر صبح میں اگر آپ دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بالکل زمین سے سورج نکل رہا اور بلند ہو رہا ایک عجیب و غریب منظر ہوتا ہے ٹورسٹوں کے لیے تو جو کرنے نے وہاں دیکھا کہ سورج گدلے پانی کے چشمے میں ڈوب رہا ہے اور وہاں ایک قوم تھی کافر قوم تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خطاب کر کے کہا کہ چاہے آپ ان کو سزا دیجئے یا چاہے ان کو معاف کر دیجئے گویا کہ قوم ملی وہاں آخری کونے تک گیا دنیا کے مغرب کی طرف یہ پہلی مہم پہلا سفر ہے اور اس کے بعد اللہ دوسرے سفر کی طرف لوگوں کی توجہ مبزول کراتا ہے کہ دوسرا سفر اس کا مشرق کی طرف ہوا اور مشرق میں چلتے چلتے یہ مکران سے ہوتا ہوا جو بلوچستان میں ہے اس سے بھی آگے نکل گیا اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ ہیں جو بالکل ننگے رہتے ہیں مکان بھی انہوں نے بنا نہیں رکھے ہیں اور ان کے اور سورج کے درمیان کوئی آر نہیں ہے گھر ور بنا کر کے نہیں رہتے ننگے گھومتے رہتے ہیں اور مکانات وغیرہ میں نہیں رہتے یہ دوسری قوم تھی جس سے انہوں نے ملاقات کی بات وغیرہ سمجھ میں نہیں آتی تھی اور اس کے بعد قرآن حکیم تیسرے سفر کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اس آدمی نے تیسرا سفر کیا اور گمانے والی یہ ہے کہ یہ تیسرا سفر اس کا شمال کی طرف ہوا ہے شمال کی طرف نارتھ کی طرف ہوا ہے اس کا دنیا کے نارتھ کی طرف نارتھ کی طرف یہ گیا شمال کی طرف اور جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک پوری کی پوری قوم وہاں ہے جو بول رہی ہے لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ترجمان نے بتایا کہ یہ لوگ کیا بول رہے ہیں ان لوگ یہ بول رہے ہیں کہ یہ جو درہ ہے پہاڑ کا اس پہاڑ کے درے سے یاجوج اور ماجوج ادھر آتے ہیں اور لوٹ پاٹ کرتے ہیں غارت گری کرتے ہیں لہذا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو زمین میں تمکنت دی ہے زمین میں آپ کو بادشاہ بنایا ہے تو جو کچھ کہیے مہیا کرنے کے لیے تیار ہیں یہ راستہ بند کرا دیجئے تاکہ ہم لوگ یاجوج ماجوج کے فساد سے محفوظ ہو جائیں

انگریزی میں وہاں جبل تک پہنچائیے اور جبل کوکاز میں ایک درا تھا جو دربند اور درے داریال کے نام سے جانا جاتا ہے وہ درا تھا اسی درے کو ذل کرنے نے بند کرا دیا تاکہ یاجوج ماجوج اس طرف نہ آ سکے یہ درا اور اس کی دیوار اب بالکل منہدم ہو چکی ہے اور یاجوج ماجوج سے مراد انگریزی میں اس کو گوگ میں گوگ کہتے ہیں یہ منگولیا اور روس تک بالکل بحر کاسپین کے ساحل تک پھیلے ہوئے تھے بالکل اس کی پٹی کے اوپر بحر کاسپین کے ساحل سے لے کر منگولیا سے لے کر کے اور جو ہے روس تک بالکل وحشی قوم تھی لوٹ پاٹ کرنا اس کا کام تھا گوگ میں اس کو انگریزی میں کہتے اب وہ درہ بھی نہیں ہے خلیف باشد بلّہ کے زمانے میں کچھ ماہرین آثار قدیمہ وہاں گئے تھے تو دیکھا تھا کہ وہ درہ تو موجود ہے اس پر کفل لگا ہوا ہے مکفل ہے وہ لیکن اب اس کی دیوار گر چکی ہے اب یاجوج ماجوج سے مراد کون لوگ ہیں اس سلسلے میں تین خیالات ہیں علماء کے قرآن حکیم نے اس کی پوری وضاحت نہیں فرمائی ہے ایک خیال تو یہ ہے کہ یاجوج ماجوج سے مراد ہر مفسد قوم ہے ہر فسادی قوم کو یاجوج ماجوج کہیں گے اور قیامت کے دن جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی فسادیوں کو زمین کے اندر غلبہ ہوگا ہر بلندی اور پستی کے اوپر ان کا اقتدار ہوگا یہی مطلب ہے قرآن حکیم کی اس آیت کا کہ و ماجوج انسلون کہ جب یا کھول دیا جائے گا جیسے وہ بندے ہوئے ہوں مثلا وہ ایک خطے میں پڑے ہوئے ہیں ابھی ان کے پاس شعور نہیں ہے جاہل قوم ہے تاکاریوں کی طرح تو ان کو کھول دیا جائے گا تو اس طریقے سے یہ پوری دنیا کی آبادی پر غالب آ جائیں گے جیسے مشکیزوں کو کھول دیا جائے تو پانی پوری رفتار سے نکلتا ہے اور یہ ہر بلندی اور پستی کے اوپر قابض ہو جائیں گے تو یاجوج ماجوج سے مراد اس گروہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بحر کاسپین کے ساحل پر بسے ہوئے ہیں اور بالکل بدو قوم ہے جاہل قوم ہے اکھر قوم ہے اس سے مراد وہی ہے یاجوج ماجوج سے ایک خیال تو یہ ہے اور دوسرا خیال یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ کوئی جگہ ایسی ہو کہ وہاں پر یاجوج ماجوج موجود ہوں اور قیامت کے دن ان کو کھولا جائے اور سچ مچ وہ درہ اب بھی موجود ہو یہ ایک خیال ہے اور تیسرا خیال یہ ہے علماء کا کہ یہ درہ جس کو ذلکرنے نے بنایا تھا یہ درہ اب گر چکا ہے اور اس کا جو علم ہے یاجوج ماجوج کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے اس سے متعلق اس درے کا اور درمیان میں یاجوج ماجوج کی بحث آ گئی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کیا کافروں نے انکار کرنے والوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ لوگ میرے علاوہ میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے اور ان کے یہ کارساز قیامت کے دن اور دنیا کے اندر ان کا کچھ بنا بگاڑ سکتے ہیں ان نہ عقد نہ جہنم القافی ہم نے ایسے کفر کرنے والوں کے لیے ان کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی کارساز نہیں بنانا چاہیے در حقیقت حقیقی ولی اللہ تبارک تعالیٰ ہے حقیقی ولی اللہ تبارک کو تعالیٰ ہے اسی کو اپنا کارساز بنانا چاہیے ولی مانے کارساز کارساز اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا نہ تو کوئی جن ہو ہو سکتا سکتا ہے ہے نہ نہ کوئی کوئی بھوت فرشتہ ہو سکتا ہے نہ کوئی مدفون بزرگ ہو سکتے ہیں سب کی تردید اس آیت کریمہ میں ہو گئی ہے کہ اگر ولی بنانا ہے کسی کو تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ کو اپنا کارساز بنائے اللہ کو ولی بنائے کوئی کسی انسان کا کارساز نہیں ہو سکتا نہ کوئی ملک نہ کوئی جن اور نہ کوئی مدفون بزرگ اور اس کے بعد پہلے بدات کی تردید کرتے ہوئے کہا گیا کہ الذین ظل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا کہ بعض لوگوں کی پوری کوشش دنیا کے اندر دنیاوی زندگی کے اندر بالکل رائے گاہ چلی جاتی ہے اور وہ زندگی بھر یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں در حقیقت یہ آیت کریمہ اہل بدعت کے لیے کہ بدعتی زیادہ سے زیادہ اعمال کرتے رہتے ہیں زیادہ سے زیادہ اعمال کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنا زیادہ سے زیادہ صدقات دینا یا اسی طریقے سے زیادہ سے زیادہ درود وغیرہ پڑھنا اور اس طریقے کا کام کرتے رہتے ہوں لیکن قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش دنیائی کی زندگی میں رائے گا چلی گئی اور زندگی بھر وہ یہی سمجھتے رہے کہ بہت اچھا کام کرے اس لیے کہ بدرتیوں کے تعلق سے ابن ماجہ شریف کی روایت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو ان کا روزہ قبول کرتا ہے نہ ان کی نماز قبول کرتا ہے نہ ان کا صدقہ قبول کرتا ہے لا اکبر اللہ علی صاحب بدعتن سوم ولا صلاتم ولا صدقتم ولا حجم ولا عمرتم ولا صرف ولا عدلا یخرج من الاسلام كما تخرج الشارت من العجین رواه ابن ماجہ حضرت حسین فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ بدعتی کی نہ تو اللہ روزہ روزہ قبول کرتا ہے نہ نماز قبول کرتا ہے نہ صدقہ قبول کرتا ہے نہ حج قبول کرتا ہے نہ عمرہ قبول کرتا ہے نہ نفلی عبادت قبول کرتا ہے اور نہ فرض عبادت قبول کرتا ہے وہ تو اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے آٹے سے بال نکل جاتا ہے تو یہ آیت کریمہ بداتیوں کے تعلق سے کثرت سے نماز کے تعلق سے ایک بات یاد آئی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تراوی کے تعلق سے بحث ہو رہی تھی تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اندر جو پڑھائی ہے نماز صحابہ کرام کو تین رات وہ آٹھ ہی تھی اور تین متر آٹھ تین گیارہ تھی نہ جانے لوگوں نے اتنے سارے رکو کہاں سے ایجاد کر لیے حضرت کریمار کے نہ جانے لوگوں نے اتنے سارے رکو کہاں سے ایجاد کر لیے گویا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بہت سارے رکو کے خلاف تھے حقیقی نماز جو ہے تراوی کی وہی گیارہ رکھا تھی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ جنت ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہیں ایمان والے ہیں عمل صالح کرنے والے مہمانی کے لیے ہم نے رکھ رکھا ہے بنا رکھا ہے یہ جب آئیں گے جنت کے اندر تو پھر جنت سے ان کو کبھی نکالا نہیں جائے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمتوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر میری حکمتیں لکھنے کے لیے پوری دنیا کے درختوں کے قلم بنا لیے جائیں اور تمام سمندروں کو روشنائی بنا لیا جائے اور میری حکمتیں لکھی جانے لگے میرے کلمات لکھے کلمات مراد حکمتیں اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمتیں لکھی جانے لگیں تو حکمتیں ختم نہیں ہوں گی جو ہے قلم ٹوٹ جائیں گے اور سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے کلمات نہیں ختم ہوں گے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجیے کہ میں بشر ہوں لیکن میرے اور تمہارے درمیان صرف ایک فرق ہے کہ میرے اوپر وہی اترتی ہے اور تمہارے اوپر وہی نہیں اترتی لا بشریت کا معاملہ ہم دونوں بشریت میں برابر ہیں لیکن چونکہ وہی میرے اوپر آتی ہے اس وجہ سے میں تم سے ممتاز ہوں تم میری طرح نہیں ہو سکتے بشریت میں ہم دونوں برابر ہیں لیکن چونکہ میں اللہ کا رسول ہوں میرے اوپر وہی اترتی ہے لہٰذا تم میرے برابر نہیں ہو سکتے بشریت میں ہم دونوں برابر ہیں لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے تعلق سے کسی بھی طریقے کا کلام نہیں ہے اور جو لوگ گھما پھرا کر کے نور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایک غلط موقف کو استعمال کیے ہوئے غلط موقف کو اختیار کیے ہوئے اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے حضرت زکری علیہ السلام کا بیان ہے کہ بیوی بانج ہے اور بڑھاپے کے عالم میں پہنچ چکے ہیں لیکن چپکے چپکے دعا مانگ رہے ہیں اولاد کی اولاد کی بڑی تمنا ہوتی ہے خاص طور سے نرینا اولاد کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کوئی وارث دے دے ہمیں تنہا مت چھوڑ مجھے کوئی وارث دے دے اور چپکے چپکے دعا مانگ رہے اتنا خفیہ دھیرے دھیرے دعا مانگ رہے تاکہ لوگ سن نہ لیمے کہ بڈھا اس بڑھاپے کے اندر بھی اولاد مانگ رہا ہے تو دھیرے دھیرے دعا مانگتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی کہ ہم تم کو یہیا نام کا ایک لڑکا دینے والے ہیں یہیا مانے زندہ رہنے والا مانے زندہ رہنے والا اللہ تبارک تعالیٰ نے نام بھی کیسا منتخب کیا ہے ایک رقاصہ ایک ناچنے والی کے لیے وقت کے بادشاہ ہیروڈوٹس نے ان کو قتل کرا دیا ان کا قتل در حقیقت شہادت اور شہید امر ہو جاتا ہے مرتا نہیں ہو شروع میں ان کا نام یہی تجویز کیا گیا اور شہید ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام امر کر دیا اور اس لیے کہ شہید لوگ امر ہوا کرتے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں زندہ ہوتے ہیں اور زندگی کیسی ہے اللہ کو معلوم ہے اس کے بعد یہ کہا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا جا رہا ہے یہی علیہ السلام کے تذکرے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہی علیہ السلام کی پیدائش بھی موجزانہ انداز میں ہوئی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی موجزانہ انداز میں اور اگر عورت بانج ہو اور شوہر بالکل بوڑھا ہو چکا ہو تو اگر اس سے کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو یہ عجوبہ نہیں ہے یہ عجوبہ نہیں ہے یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے صرف ماں سے بچے کا پیدا ہونا تو ماں سے صرف بچے کا پیدا ہونا جہاں عجیب و غریب ہے وہاں یہ پیدائش بھی بڑی عجیب و غریب ہے کہ عورت بانج ہو اور شوہر بالکل پورا ہو چکا ہو تو حضرت علیہ السلام کی پیدائش کی نوعیت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی نوعیت تقریباً یکساں ہے مشابہت ہے دونوں کی پیدائش کے اندر لہذا یہ کہ بات دیگر دونوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت مریم جو کہ حیکل سلیمانی کے لیے وقف کر دی گئی تھی ہیکل سلیمانی کے مشرقی مقام پہ رہ رہی تھی اچانک اللہ کا فرشتہ آیا جبرائیل انسانی شکل میں فتح مت صلی اللہ بشران سے انہوں نے دیکھا ارے یہ آدمی اچانک کیسے آ گیا کمرے کے اندر کہنے لگی کالتی میں اوز برحمان ان کا امکن تقیہ ہے تعلیم ہے امت کی ماؤں کے لیے امت کی بہنوں کے لیے کہ وہ اپنی عفت کی حفاظت کس طرح کریں اچانک ایک نوجوان خوبصورت سامنے آ جاتا ہے فرشتہ ہے انسانی شکل میں آیا ہے اس کو دیکھ کر کے ان کا دماغ نہیں بہکا ان کا دل نہیں بہکا جبکہ کنواری ہیں بہت جانا چاہیے تھا دل کو دماغ کو لیکن ایسے نازک حالات کے اندر بھی اس معابی کا انداز دیکھیے کہہ رہی ہیں او ضبیر ان کا تقریبا میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں دیکھ قریب بتانا میرے اگر تم متقی ہے تو حضرت جبرائیل نے مسکرا کر کے کہا تعالیٰ انما انا رسول ربک میں انسان نہیں ہوں بلکہ تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں میں تجھے بچہ دینے کے لیے آیا ہوں اللہ کے حکم سے کہا کہ بچہ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا میں زانیا نہیں ہوں بچہ کیسے ہوگا مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں بچہ کیسے ہو جائے گا تو حضرت جبرائیل نے کہا قال کذالک یہ ایسے ہی ہوگا اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے لہذا انہوں نے ان کے غریبان میں پھونک مارا حمل سے ہو گئی پریشان ہیں پریشان ہیں حمل جیسے جیسے بڑھ رہا ہے ان کی پریشانی بڑھ جا رہی ہے اور جب ولادت کا وقت آیا کہہ رہی ہے کاش زمین پھٹ جاتی اور میں سما جاتی اس اس کے اندر لیے کبھی میری شادی نہیں ہوئی اور بغیر شادی کے یہ بچے کا ہونا یہ کتنا توہین کتنی توہین ہمیں اس بات ہے لوگ کیا کہیں گے ایک معصومانہ تمنا کی انہوں نے کیا وکن تو نسیم منسی کاش کی میں بھولی بسری بات ہو گئی ہوتی جو لوگ بھول جا بھول جاتے یعنی ایک معصومانہ تمنا انہوں نے کی اور ایک عفت معاف عورت کی تمنا ایسی ہی معصومانہ ہوا کرتی ہے حمل جب باہر آیا وضع حمل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے ایک چشمہ جاری کر دیا اور کہا کہ چشمے سے پانی پیو اور یہ جو کھجور کا درخت ہے ہلکا سا اس کو حرکت دو گی تو اوپر سے کھجور کھجوریں گریں گی کھجور کھانا اور یہ چشمے کا پانی پینا اس سے بعض مفسرین نے یہ استدلال کیا ہے کہ عورت کو نفاس کے اندر بچے کی پیدائش کے بعد زیادہ سے زیادہ کھجوریں دی جائیں اور صاف پانی پلایا جائے اس لیے کہ کھجوروں کے اندر گرمی ہوتی ہے جس سے وہ جو خراب خون ہوتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے لہذا ایسی صورت کے اندر ایسے حالات کے اندر یہ چیزیں اسے دی جائیں اور اس کے بعد بچے کی پیدائش کے بعد لے کر کے اپنی قوم کے پاس جاتی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ پہلے سے حکم دے دیتا ہے کہ چپ کا روزہ رکھ لو ان کی شریعت کے اندر چھپ کا روزہ تھا کہ میں بولتی نہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چپ کا روزہ ہے یہ ہماری شریعت کے اندر نہیں ان کی شریعت کے اندر تھا جب قوم کے پاس بچہ لے کر کے گئی قوم حیران شادی ہوئی نہیں بچہ ہو کیسے گیا بول یہ کہاں سے بچہ آیا انہوں نے اشارہ کیا کہ میں چھپ کا روزہ ہوں بچے سے پوچھو تو لوگوں نے کہا کالو کئی بنو کل مومن کا نیل ماجی سبیا بچہ کیسے بولے گا یہ تو گہوارے میں ہے تب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پائے کالا عبد اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتا بچے کا بولنا اس بات کی دلیل بن گیا کہ اس بچے کی پیدائش معجزاتی طور پہ ہوئی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بچے کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے کے اندر یہ کہہ دیا میں اللہ کا بندہ ہوں دیکھو میری پرستش مت کرنے لگنا بتاؤ عبد کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں میں معبود نہیں ہو سکتا لہذا میری پیدائش اگر سے طور پر ہوئی ہے تو کہیں میری پرستش نہ کرنے لگنا ابھی کوئی آئٹم دکھا دے لے کوئی کرامت کوئی شوبدہ بازی کوئی فریب اگر کوئی پیش کر دے تو آدھی فوراً اس کے چکر میں آ جاتا ہے اور اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد بڑی بڑی خبریں بنا لی جاتی ہیں اور جو اسی طریقے سے بڑے بڑے مزارات بنا لیے جاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس خیال کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو اگرچہ میری پیدائش موجزاتی طور پر ہوئی ہے خبردار خبردار میں اللہ کا بندہ ہوں دیکھو میری پرستش مت کرنے لگنا کہ ان کی پیدائش سے ہٹ کر کے ہوئی ہے لہٰذا یہ کوئی دوسری مخلوق ہے لا ان کی پرستی شروع کر دوں میں اللہ کا بندہ ہوں معبود نہیں ہوں میں معبود اور بندے کے اندر بہت فرق ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنت جو ہم نے تیار کی ہے اس کے وارث ہمارے متقی بندے ہوں گے جن کے پاس تقوا ہوگا وہ صرف ہماری جنت کے مستحق بنیں گے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ باس بادل موتی ایک دلیل دے رہا ہے ایک اعتراض ہو رہا ہے اور اس اعتراض کا جواب بھی اسی انداز میں ہے ترکی و ترکی جواب ہے سوال یہ ہے وہ یقول انسان جہ انسان یہ بولتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا اور سڑ گل کر کے ختم ہو جاؤں گا تو کیا دوبارہ اٹھایا جاؤں گا مٹی میں مل گیا میں میرا نام و نشان مٹ گیا وجود مٹ گیا میرا تو میرے وجود کے مٹ جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا ویقول انسان اولا اسکول انسان انا خلط نہ ہوں قبل اللہ تبار تعالیٰ جواب دے رہا ہے انسان یہ بولتا ہے ویقول انسان ایزا ماں مت لسوف اخرج حیا انسان یہ بولتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا اور میں زمین کا حصہ بن جاؤں گا میرا وجود ختم ہو جائے گا تو کیا میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا یہ تو ایک عجیب بات ہے لسوف اخرج حیا جواب ترکی بترکی ہے اولا یسکر الانسان وانا خلقناہ من قبل ولم یکو شیع جواب ترکی بترکی ہے سوال ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَعِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيَّا سوال جواب بالکل ترکی بترکی اولا یسکر الانسان وانا خلقناہ من قبل ولم یکو شیع اور کافی ابھی وہی ہے شیع کی اور حیا کی کہ کیا انسان کو یہ معلوم نہیں یاد نہیں کہ ہم نے کس چیز سے پیدا کیا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا اس سے ہم نے پیدا کیا ہے اور جب کچھ بھی نہیں ہو جائے گا پھر ہم پیدا کر لیں گے کتنا پیارا جواب ہے کہتا کہ جب کچھ نہیں رہوں گا تو پیدا کیسے کرے گا اللہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تو ہم نے اسے کچھ بنا دیا اب جب یہ کچھ نہیں رہے گا تو دوبارہ ہم کچھ بنا دیں گے اس کو استحال کیا ہے ایک لائن کے اندر کتنی زبردست دلیل ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی اور جواب ترکی بھی ترکی اس کے بعد سورہ پہاڑ شروع ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغا کا تذکرہ ہے اس کی قدرت کاملہ کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد حضرت موسا علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے حضرت موسا علیہ السلام کو کوہ تور پر بلایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ اپنا جوتا اتار دو جوتا اتار دیتے ہیں آگے بڑھتے ہیں حکم یہ ہوتا ہے کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو لاٹھی زمین پر ڈالتے ہیں پہلے پوچھا جاتا تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے کہتے لاٹھی ہے اس سے میں بکریوں کو چراتا ہوں پتے جھاڑتا ہوں وغیرہ وغیرہ اس لاٹھی کو زمین پر ڈالو جیسے زمین پر ڈالا الطا بن گیا سانپ بن گیا دوڑتا ہوا حضرت علیہ السلام کر گئے اللہ فرماتا ہے پکڑ لو اس کو یہ تمہارے ہاتھ میں چھوٹا بن کر کے واپس آ گیا نوڑی دعا سی اور اور ایک معجزہ اور لے لو کہ اگر بغل میں ہاتھ ڈالو گے بغل میں ہاتھ ڈال کر کے تھوڑا دباؤ باہر نکالو گے تو ہاتھ چمکتا ہوا رہے گا یہ بے پاس یہ دو معجزات ہم تمہیں دے رہے ہیں اور اس کے بعد حضرت موسا علیہ السلام کی دعا نقل کی جا رہی ہے بال رب شرح علی فدری ویسر علی امری وحل القسم السانی وجالی وزیر امن اہلی ہارون آخری امری کئی نصب کا کثیر منصور کا کثیر مفسرین نے اس دعا سے استدلال کیا ہے کہ بندہ اگر اس عقیدے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے غور سے بندہ اگر اللہ سے اس عقیدے کے ساتھ مانگے کہ جب مانگنے کے بغیر سب کچھ اس نے دے دیا ہے ماں کے بغیر اس نے کیا کچھ نہیں دیا ہے آنکھیں بغیر ماں کے دے دی ہیں زبان بغیر ماں کے دے دی ہے یہ پورا خوبصورت وجود بغیر ماں کے دے دیا ہے نہ جانے کیا کچھ بغیر ماں کے دے دیا ہے تو جو بغیر ماں کے اتنا کچھ دے سکتا ہے مانگو گے تو کیوں نہیں دے گا یہاں خرابی ہوتی ہے آدمی کے خیال میں آدمی کو اگر یہ سوچ لے آدمی کہ بغیر مانگے سب کچھ عطا کرنے والا وہ ہے تو مانگو گے تو کیوں نہیں ملے گا لہٰذا اس عقیدے کے ساتھ اگر مانگو حضرت موسا علیہ السلام اسی عقیدے کے ساتھ مانگ رہے ہیں اللہ جواب دے رہا قد اوتی رسول قیا موسا اگر اس عقیدے کے ساتھ تم مانگ رہے ہو تو تمہارا سوال ہم نے قبول کر لیا جاؤ جو تم نے مانگا ہم نے دیا اگر اس عقیدے کے ساتھ آدمی مانگتا ہے کہ مانگے اللہ نے سب کچھ دیا تو مانگو گے تو ضرور دے گا اس عقیدے کے ساتھ اگر کسی نے مانگا سوال فوراً پورا ہوتا ہے اس کے بعد حضرت علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے کہ پیدا ہوئے ادھر بادشاہ کی طرف سے حکم تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے پیدا ہو گئے اب کیا کرنا اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کی طرف وہی کہ دل میں بات ڈالی ایک تابوت بناؤ اور تابوت کے اندر ان کو ڈال دو اور یہ ساحل سے ہوتا ہوتا یہ تابوت آگے بڑھے گا اور جہاں تک ہم لے جانا چاہیں گے اس تابوت کے اندر بچہ وہاں تک جائے گا اور ان کی ماں نے محبت کے اندر حضرت موسا علیہ السلام کی بہن کو پیچھے لگا دیا کہ تو دور رہ کر کے اس صندوق کو اس کو دیکھتی جا یہ صندوق بہتا بہتا جاتا تھا اس تم سے اختو کا ان کی تمہاری بہن چل رہی تھی اس تم سے اختو کا بہن ساتھ ساتھ میں ہے اور یہ صندوق بہتا ہوا جا رہا ہے اللہ فرماتا ہے محبت یعنی بچہ ویسے بھی بڑا من ہوتا ہے خوبصورت ہوگا نا بچہ بڑا اچھا لگتا ہے آدمی دیکھے تو طبیعت میں چل جاتی ہے بڑا منموہنا ہوتا ہے اور بچہ اور تو خوبصورت اور منموہنا ہوتا ہی ہے اللہ فرماتا ہے اس کے علاوہ وہ القئی سواری کو محبت ملی میں نے اپنی طرف سے اس کے اوپر محبت ڈال دی تھی اس لیے کہ بھیجنا کہا تھا کے پاس بھیجنا تھا نا بڑے سنگ دل آدمی کے پاس بھیجنا تھا ضرورت اس بات کی تھی کہ اللہ تبارک کو تعالیٰ بچے کے اوپر اپنی محبت کا طور پر ڈال دے ظالم آدمی کا دل گا جب نے دے رکھا ہے کہ کوئی بچہ اگر نظر آئے تو قتل کر کو اسے اللہ تبارک کو تعالیٰ کی ڈالی ہوئی محبت تھی کہ جب یہ سندوق بڑھتا بیٹھا وہاں پہنچا اور فرعون کی بیوی نے صندوق کو لیا اور نکالا تو دیکھا خوبصورت بچہ ہے بہت متاثر ہوئی دیکھ کر کے محبت پڑی ایک ماں کی اس لیے کہ اس کے پاس اولاد نہیں تھی لے کر کے فرآم کے پاس پہنچی فرآم پہلے تو دیکھ کر کے بگڑا لیکن پھر بچے کی صورت دیکھ کر کے خاموش ہو گیا اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی طرف سے محبت ڈال دی تھی بچہ ویسے ہی منوانا دوسرے اللہ کی محبت کا کرتا ہو فرآم جیسا سنگ دل آدمی بھی محبت کے بغیر نہیں رہ سکا کہا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے رکھ لو جب کہ اس نے آرڈر دے رکھا تھا کہ کوئی بچہ زندہ نہ چھوڑا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بچے کو اس کی سلطنت کا اور تباہی کا اس کی سلطنت کے باعث بنا دیا اللہ ہر بات پر تعبیر ہے چاہے تو دشمن کیا بھی پرورش کر سکتا ہے ایک انسان کی جو اس کی تباہی کا باعث ہو حضرت علیہ السلام کی پرورش ان کے دشمن کے گھر میں ہوئی ہے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے اللہ ہر چیز پر تعبیر ہے اس کے بعد جادوگروں کا تذکرہ ہے تفصیل گزر چکی ہے اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے کہ دو چیزوں کا مطالبہ ہے صبر اور شکر کا اگر آدمی صبر کرتا ہے مصیبتوں کے اندر تو بڑے اجر کا مستحق ہے اور اگر شکر کرتا ہے نعمت ملنے کے بعد تو اس پر بھی اجر ہے لیکن صبر اور شکر میں دونوں میں کون سی چیز زیادہ اہم ہے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ سب سے زیادہ اہم شکر ہے اس لیے کہ مصیبتوں پر صبر کرنے والے تو بعض لوگ نکل آتے ہیں کہ کتنی بھی مصیبتیں ڈالی جائیں آدمی صبر کر لیتا ہے لیکن نعمت ملنے کے بعد بہتے سارے لوگ ہیں کوئی نہیں بچتا ہے لہذا نعمت ملے تو بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے نعمت پر شکریہ بہت ہی شکر بہت اہم ہے اس لیے کہ صبر اس سے کم درجے کا ہے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر طاقت دے اللہ تبارک تعالیٰ قوت دے اللہ تبارک تعالیٰ مال دے غلط استعمال مت کرو ورنہ تباہی تمہاری منتظر ہے تو صبر اور شکر میں اہم چیز شکر ہے اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں تقریباً کہ نعمت ملنے کے بعد پھسل تو ضرور ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جنات وعدن اللہ کی تجل جنات وعدن ان تجری من تاتی الانہار خالی دی رکیا وذالک من تزکا جانتے ہو یہ جنت جو ہمیشہ کہ ہم نے تیار کر رکھی ہے کن کے لیے ہے سب کے لیے نہیں ہے جنت اتنی سستی نہیں اللہ فرما رہا ہے وزالی کا جزا من کا یہ ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے عقیدے کو صاف کر لیا ہے اور اپنے عمل کو درست کر لیا ہے اپنی فکر کو اچھا کر لیا ہے اپنے اخلاق کو درست کر لیا ہے اسی طریقے سے اپنے تمام اعمال کو انہوں نے اچھا کر لیا وزالی کا جزا من کا جو اپنے فکر کو مزکہ کر لے جو اپنے فکر کو اچھا بنانے کافی زیادہ بنا لے اپنے عقیدے کو اپنے امال کو کافی زیادہ بنا لے ان کے لیے جنت ہے سب کے لیے جنت نہیں ہے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ پہلا سائرن جب بجے گا تو پوری کی پوری کائنات کا نظام درہم درم ہو جائے گا کہ پہلا پہلا سائرن ہوگا ہوگا سور اور اس کے بعد جب دوسرا سائرن بجے گا دوسرا سور جب پھینکا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تمام مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور رب کی طرف بھاگیں گے دوسرا سائرن ہوگا اور تمام زمین کو چٹگل بنا دیا جائے گا میدان سب مستوی کی شکل میں بدل دیا جائے گا اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ نماز رزق کا ضامن ہے اگر آدمی نماز کی پابندی کر لے حکم دیا جا رہا ہے نبی کو رام اعلیٰ کبھی سلام وقت کبھی آ رہی ہے لام کبھی اس کے محمد مرض کو تبرا کے بتو یہ میں کہتا ہوں انسانی زندگی کا سلکتا ہوا مسئلہ کیا ہے انسانی زندگی کا سلکتا ہوا مسئلہ یہ کہ پیٹ بھر جائے پیٹ بھر جائے ساری سگوں پر انسان کی اسی پیٹ کے ارد گرد ہے اللہ فرما رہا ہے کہ میں پیٹ کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں ایک بات پکڑ لو کیا نماز کی پابندی کرے نماز رشت کی ضامن ہے سچ مچ اگر اخلاق کے ساتھ کوئی آدمی نماز کا پابند ہے اللہ تبار کر اسے جھوٹا نہیں چھوڑے گا رشت کی ضامن ہے یہ عبادت جسے نماز کہتے ہیں اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ایک جلت ہے ایک رسوائی ہے عربی میں ایک ہے لفظ جلت اور ایک ہے لفظ خیزی تو ذلت اور خوشی کے اندر فرق یہ ہے کہ اگر آدمی اپنے باطن میں خود کو شرمسار محسوس کرے تو وہ ذلت ہے اور اگر لوگوں کے درمیان اس کی رسوائی ہو تو یہ خز ہے قیامت کے دن کی رسوائی سے تمام مندیا کرام نے پناہ مانگی ہے بطور خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے بلا خوش دن ہی محسوس اے میرے رب مجھے قیامت کے دن رسوا مت کرنا اس لیے کہ وہاں تو پورا عالم موجود ہوگا جو اولین اور آخری ہوں گے وہاں کی رسوائی سب سے بڑی رسوائی ہے لہٰذا آدمی کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی رسوائی سے آدمی کو محفوظ رکھے اس کے بعد ایک واقعہ ذکر کیا گیا کہ حضرت موسا علیہ السلام جب مصر سے نکلے تھے تو ان کے ساتھیوں میں ایک مناسب تھا سامری نام تھا حضرت موسا علیہ السلام کوہ پور پر جب تورات لانے کے لیے چلے گئے تو اس مناسب کو موقع ملا اس مناسب نے اپنی چال بازی اور اپنے شعبدے سے عورتوں کو بہتایا لوگوں کو بہتایا اور جو مصر سے لے کر جوہرات وغیرہ عورتیں چلی تھیں مرد چلے تھے تمام زیورات کو اکٹھا کرنے کے بعد اس نے ایک بچہ بنایا اور بچے کو اس انداز سے بنایا تھا کہ جب ہوا اندر جا کر کے باہر نکلتی تو بھائی کی آواز نکلتی تھی جیسے بیل کی آواز ہوتی تھی تو اس طرح اس نے تمام لوگوں کو گمراہ کر دیا اور سب سے یہی کہتا تھا اداروں کو یہ ادارہ منشا یہ تمہارا معبود ہے میرے معبود ہے ایسا کہتا تھا کہتا تھا ادارہ کو یہ ادارہ منشا منصاع اسلام کا معبود یہی ہے

اتحاد کے لیے شرک کو سہارا کیا جا سکتا ہے حضرت ہارون علیہ السلام نے اس شرک کے اوپر تنقید نہیں کی جبکہ قرآن کریم میں تقریر موجود ہے شرک پر تنقید کی حضرت ہارون کی حضرت ہارون فرما رہے فرمارے ہارون من قبل یا قوم انما ستن تم بھی وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري یا حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم یہ تم کیا کر رہے ہو تم تو فتنے میں مبتلا ہو انما ستن تم بھی فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو تم دیکھو بھائی میں رب یہ معبود نہیں ہے تمہارا یہ تمہارا رب نہیں ہے بلکہ تمہارا رب رحمان ہے فاتبعوني واطيعوا امري دیکھو میری اتباع کرو میری بات مانو یہ تقریر نہیں حضرت علیہ السلام خاموش تھے اپنی سر گزرے جب دیکھا کہ قوم ان کے مار ڈالنے پر اتارو لگے تو خاموش ہوئے شرک کو برارہ نہیں کیا گیا اشتہار کی طرف سے یہ استجلاب بالکل غلط ہے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے اوپر الزام ہے اور اس آیت کریمہ تو بالکل خلاف ہے جہاں حضرت ہارون کی تقریب نقل کی گئی ہے جنہوں شرک پر تنقید کیا لوگوں کو سمجھایا اس کے بعد حضرت مثال سلام آتے ہیں سارا منظر بدلا ہوا ہے کسی سے کچھ پوچھا نہیں سارا غصہ اپنے بھائی کے اوپر اتار دیا بڑے بھائی کے اوپر سارا یا ہارون میں منا کر کا ذرائع تم جلو اور ہارون یہ کیا معاملہ ہے ساری قوم گمراہ ہو گئی ہے سب گمراہ ہو گئے کہاں تھا تو نبی ہیں اپنے بھائی کے اوپر بڑے بگڑ گئے اور غصہ یہاں تک بڑا کہاں لے لو بال پکڑ لی اور داڑھی پکڑ لی جبکہ داڑھی جو ہے ایک معذت چیز ہے لیکن نبی غصے میں آ کر کے پہلے تو کی کرتا ہے صرف کو دیکھ کر کے اتنے ٹینشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں حضرت علیہ السلام کی تیراک کی شخصیاں اور اپنے بھائی اوپر بال پکڑ کر کے مارنے لگے پھر گاڑی پکڑ لی ہمارے یہاں کچھ نئے محققین ہیں بیچارے نئے محققین ہیں اور ایسے محققین ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو علم کا ایک پیمانہ مل گیا ہے علم کا پیمانہ مل گیا جانتے پیمانہ کس کو بولتے ہیں جس میں شراب ڈالی جاتی ہے ہاں؟ تو ایسا علم ان کو مل گیا ہے جو پیمانے میں ہے اس کو پینے کے بعد اکثر خراب ہو جاتی ہے سمجھے یہ جو ہے پیمانہ علم کا ملا ہوا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ مولانا ایک دفعہ بولے کہ سر کے سر کے بال کے ساتھ ساتھ داری پکڑ کے مارا داری کا تسکرا رہا داری کا تسکرا تھا یہ ہمارے نئے مہاسپتی ہیں یہاں دونوں کا تسکرا ہے میری ماں کے بیٹے میری داری پکڑ کر لکھو اور میرے سر کے بال پکڑ کر لکھو کہاں جب بھی مہاسپتی اسلام پر لکھ لو اور راستے میں قتل کرو نیم حکیم خطر جان اور نیم ملا خطر ایمان تو ذرا ان لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے ان کو ان میں کسی درد نہیں ہوتا لہٰذا ایسی نئی نئی باتیں کی جات کیا کرتے ہیں یہ تھا اس پارے کا جس اللہ ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھے تو کہتا فرمایا واقع ہوتا ہوں ہاں حضرات گرامی یہ سترہواں پارہ آپ حضرات نے سماعت کیا پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے لیکن ان کی غفلت قابل افسوس ہے اور حق سے ان کا اعراض قابل ملامت ہے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے یہ مختلف ادوار سے گزر رہی ہے اور جب قرآن اتر رہا تھا تو سمجھو کہ دنیا اپنے آخری دور میں داخل ہو گئی ہے ایک دور اور باقی ہے قیامت بالکل قریب ہے اسی بات کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ کیا گیا ہے کہ دنیا اپنے آخری دور میں داخل ہو چکی ہے اور اس کی تشریف فرماتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اور قیامت دونوں اس طرح بھیجے گئے ہیں اور آپ نے دونوں انگلیوں کو آپس میں ملا لیا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب قیامت بالکل قریب ہے اور دنیا اپنے آخری دور میں داخل ہو چکی ہے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے مرتے ہی اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے جو آدمی مر گیا اس کے لیے قیامت شروع اور جب آدمی کو یہ معلوم ہے کہ اس کی زندگی عارضی ہے اس کا لمحہ لمحہ ان گارنٹیڈ ہے ایک ایک لمحہ اس کا ایسا ہے کہ اس کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی اور جیسے ہی وہ مرے گا اس کا حساب کتاب فوراً شروع ہو جائے گا قبر میں فرشتے سوالات کے لیے پہنچ جائیں گے لیکن ان تمام باتوں کو سمجھتے ہوئے بھی آدمی ایراس پر مصر ہے غفلت میں مبتلا ہے یہ ایک انتہائی حیرت انگیز بات ہے سمجھایا جا رہا ہے کہ مسئلہ وہ نہیں ہے جس میں تم الجھے ہوئے ہو مسئلہ وہ ہے اصل جس کو تم نے نظر انداز کر دیا ہوا ہے جس کے تئیں تم غافل ہو لہذا اس مسئلے کی طرف توجہ کرو جو مسئلہ انتہائی اہم ہے اور انتہائی محتم بھی شان ہے اس کے بعد ایک خیال کی اور ایک تصور کی تردید کی گئی ہے ہمیشہ سے کج فکروں کا یہ خیال رہا ہے کہ نبی کو بشر نہیں ہونا چاہیے کوئی ماں فوکل ادراک ہستی ہونا چاہیے کوئی عجیب و غریب ہستی ہونا چاہیے کم سے کم بشر نہیں ہونا چاہیے انسان نہیں ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے ایک نقلی دلیل پیش کی ہے نقلی دلیل یہ ہے کہ اگر تمہیں اس بات پر شک ہو کہ نبی بشر نہیں ہوتا تو قرآن کو چھوڑو ہمارے نبی کی بات چھوڑو تم اہل کتاب سے پوچھ لو یہاں اہل ذکر سے مراد اہل کتاب ہے فس ذکر ان کن تم لاتون اگر تم کو علم نہیں ہے اس بات کا تو اہل کتاب سے پوچھو یہ انبیاء کی تاریخ سے اچھی طرح واقف ہیں یہ بتائیں گے کہ نبی کیا ہوتا ہے بشر ہوتا ہے یا کوئی مافوکل ادراک ہستی ہوتا ہے یہ ضرور بتائیں گے کہ نبی بشر ہی ہوتا ہے اس لیے کہ یہود و نصارہ جن کے پاس تورات اور انجیل ہے یہ انبیاء کی تاریخ سے بخوبی واقف ہیں یہ جانتے ہیں کہ نبی بشر ہی ہوتا ہے ذرا پوچھ کر دیکھو وہ یہی جواب دیں گے اس آیت کریمہ سے تقلید کے وجوب پر استدلال کرنا قطان صحیح نہیں ہے اس لیے کہ تقلید کہتے ہیں کسی شخص معین کی بلا دلیل بات کو مانت لینا مثلاً ایک امام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لینا کہ اس کے تمام اشتہادات تمام اقوال بالکل وہی الہی کی مانند ہیں کہ کسی بھی قول سے اس کے کسی بھی اشتہاد سے اختلاف ناجائز ہے اختلاف نہیں کیا جا سکتا اس آیت کریمہ سے اس طریقے کی تقلید کشید کرنا بالکل غلط ہے ناجائز ہے اس لیے کہ یہاں اہل ذکر سے مراد علماء اہل کتاب ہیں علماء یہود ہیں علماء نسارا ہیں آیت کریمہ کا پس منظر بتا رہا ہے کہ یہاں اہل ذکر سے مراد علماء یہود اور نسارا ہیں تو فصل ذکر کا مطلب یہ ہوا جا کر کے علماء یہود سے پوچھو جا کر کے علماء نسارا سے پوچھو کیا اس کا یہی مطلب نہیں ہوگا کہ علماء یہود کی تخلیق کرو یا علماء نسارا کی تخلیق کرو اور چلو مان لیتے ہیں کہ اہل ذکر سے مراد سارے علماء ہیں دینی علماء بھی مراد ہیں اسلام کے جاننے والے قرآن و سنت کے جاننے والے بھی اس سے مراد ہیں تو یہاں تو اہل ذکر ہے اہل ذکر سے مراد تمام کے تمام علماء کسی بھی عالم سے جا کر کے مسئلہ پوچھ لو اس سے کسی معین عالم سے مسئلہ پوچھنے کا مفہوم نہیں نکلتا ہے کہ صرف ایک امام کی تقلید کرتے جاؤ اس کے تمام اشتہادات کو مانتے جاؤ بلکہ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہو صحابہ کرام کے دور میں بھی اختلاف تھا لیکن جب بھی اس طریقے کا اختلاف ہوتا تو سب سے پہلے قرآن و سنت کی طرف رجوع کیا جاتا وہاں ان کے اختلاف رفع ہو جایا کرتے تھے لیکن آج اختلاف اس مرحلے میں داخل ہو چکا ہے کہ ہر ایک فرقہ اپنے موقف کے اوپر ڈٹا ہوا ہے اس سے ایک انچ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے جبکہ اس کا موقف بالکل غلط ثابت ہو چکا ہے اس کے موقف کا بتلان ثابت ہو چکا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے موقف کے اوپر ڈٹا ہوا ہے اور معاملہ اتنا نازک ہو گیا ہے کہ بنارس کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ دو بھائی تھے ساڑیوں کے بیوپاری وہاں ساڑیاں بکتی ہیں اور بڑی قیمتی قیمتی ساڑیاں بنتی ہیں عبد الجبار